ہم قرآن پڑھنے والے ہیں ہم انٹرنیٹ پہ نہیں دیکھتے کہ کس کا میزائل کتنا بڑا ہے کس کی طاقت کتنی زیادہ ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن ہمیں بتاتا ہے یہودی بزدل ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ میدان میں تمہارے سامنے اگر لڑنے آئے گا پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتم بیز اللہ تم تھوڑے بھی ہوگے لیکن جب رشتہ رب سے جوڑو گے زیادہ ہو جاؤ گے تمہیں طاقت ملے گی قرآن ہمیں بتاتا ہے نصرکم اللہ بے بدر اللہ نے بدر میں تمہاری نصرت کی تھی بان تم عزل تم اس وقت کمزور تھے قرآن ہمیں حضرت حضرت تالوت کے لشکر کو جالوت کے لشکر پر فتح مند ہوتے ہوئے دکھاتا ہے قرآن ہمیں حضرت موسا علیہ السلام کو فرعن کے محل میں کھڑے ہو کے بے بانگے ڈول رب کے دین کی توحید کی دعوت دیتا ہوا دکھاتا ہے جو قرآن کا پڑھنے والا ہوتا ہے اسے کسی گیدر سے ڈر نہیں لگا کرتا